لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام تیغ کی جھنکار پہ نغمے سنا سکتا ہوں میں تیغ کی جھنکار پہ نغمے سنا سکتا ہوں میں نظام میں بھی گیت آزادی کے گا سکتا ہوں میں شبن میں گل سے لگا سکتا ہوں کوساروں کو آگ شبن میں گل سے لگا سکتا ہوں کوساروں کو آگ ظلم کے شولوں کو پھوکوں سے بجھا سکتا ہوں میں میرے انتہائی واجب الحترام قابل ست تکریم حضرات علماء کرام اور جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غیور بے باک مجاہد ساتھیوں آج آپ حضرات کے سامنے جس مبارک عنوان کے توسط سے سخن گوئی کا شرف حاصل کر رہا ہوں وہ غزوہ حدیبیہ معارف و اسباق کے مبارک عنوان سے معنون ہے سامین محترم وزب حدیبیہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی و معطر سیرت میں چمکتے غزوات کی ایک انمول کڑی ہے جس کی حیثیت باقی تمام غزوات سے جدا ہے جس کو میرے رب نے فتح مبین کے باوقار نام سے نوازا یکم زیقادہ سن چھ ہجری کو نبی الملاحم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چودہ سو جانسار صحابہ کی معیت میں اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف چل نکلے احرام میں ملبوس پر پرامن لشکر جہاد و عظیمتوں سے بدل جاتا ہے کفار کو غز و غضب میں مبتلا کرنے کے لیے ابو جہل کا اونٹ ساتھ لے جانا اور میدان جنگ سے پیٹ نہ پھیرنے پر بیت الجہاد جہاد ہوتی ہے ایک عثمان کا بدلہ لینے کے لیے سینکڑوں جانے شہادت کی کشتری میں نبی الملاحم کے سامنے پیش کر دی جاتی ہیں تب مکہ کے مشرقین اپنی طاقت کے غرور میں گھمٹ کرنے والے مشرقین ایک ایسی صلح کی طرف آمادہ ہوتے ہیں جس میں مسلمانوں کی فتح کا راز مزمر ہوتا ہے اور صدائے قرآنی بلند ہوتی ہے ان نہ فتح نہ لطفت مبینہ جی ہاں یہی سلو کی براکات تھی کہ روم و فارس کی طاقت پارا پارا ہو گئی باقی ماندہ فتوحات حاصل ہوتی چلی گئیں ایران اور شام سے کیسر و کسرا کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے اور رب تعالیٰ نے فتح مبین کا وعدہ پورا کر کے دکھا دیا سامعین محترم سورہ فتح کی انتیسویں آیت غزب حدیبیہ کے معرف و اسباب کچھ یوں سمجھاتی ہے کہ جہاد فتح و مغفرت کا ذریعہ ہے ہدایت و نصرت کی معراج ہے جہاد میں سکینہ ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہے مجاہدین زمین پر اللہ کرش ہیں جہاد میں جنت اور فوز عظیم ہے حدیبیہ بتاتا ہے کہ یاد رکھو اس وقت کو جب مکہ کے مشرقین اپنی طاقت کے غرور میں گھمنڈ ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمرے کے احرام سے عمرے کا احرام جو آقا باندھ کر گئے تھے اس سے جب روت رہے تھے تب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فراست اور اس عملی نمونے کا کردار دنیا کے سامنے رکھ دیا اور صحابہ کرام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت الجہاد کر دی غزوہ حدیبیہ بیعت الجہاد کو بھی ثابت کرتا ہے اور سنو حدیبیہ کے میدان میں بیعت رضوان دس انعامات کی شہرت ہے اللہ کی رضا اللہ سے بیعت کرنے کا اعزاز اللہ کی طرف سے نصرت کے وعدے سکینہ ایمان کی مضبوطی آئندہ فتوحات کا دور دورہ معاشی استحکام دشمنوں پر روب تاری ہونا اور سرات مستقیم پر چلنے کے بہترین اسباق مہیا کرتا ہے اور سنو غدب حدیبیہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست دور اندیشی اور سیاسی بصیرت کا بہترین نمونہ ہے مسلمانوں جانساری اور فداکاری کی تاریخ رتم کرتے ہوئے انما المؤمنون اخوا کا منظر نامہ بن کر در امت مسلمہ کے خون کی عظمت کا پوری دنیا میں ڈنکا بجا دو اور دنیا کفر کو پیغام دو کہ غزب حدیبیہ کے جذبات رکھنے والے مسلمان آج بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ دشمنان اسلام پر خدا خداوندی بن کر ٹوٹ پڑیں گے تب انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب دنیا کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہوں گے دعوانا الحمدللہ رب العالمین